ہمیں عبد الوارث بن سعید نے ابو تیاح زبائی سے خبر دی کہا مجھ سے موسا بن سلمہ حزلی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور سینان بن سلمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے اور سینان اپنے ساتھ قربانی کا اون لے کر چلے وہ اسے ہانک رہے تھے تو راستے ہی میں وہ تھک کر رک گیا وہ اس کی حالت کے سبب سے یہ سمجھنے سے آجز آ گئے کہ اگر وہ بالکل ہی رہ گیا تو اسے مکے کیسے لائیں انہوں نے کہا اگر میں بلد امین یعنی مکہ پہنچ گیا تو میں ہر صورت اس کے بارے میں اچھی طرح پوچھوں گا موسا نے کہا تو مجھے دن چڑھ گیا جب ہم نے بتا میں قیام کیا تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں تاکہ ہم ان سے بات کریں کہا انہوں نے ان کو اپنے قربانی کے جانور کا حال بتایا تو انہوں نے کہا تم جاننے والے کے پاس آ پہنچے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ بیت اللہ کے پاس قربانی کے لیے سولہ اونٹ روانہ کیے اور اسے ان کا نگران بنایا کہا وہ تھوڑی دور گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اس کے ساتھ میں کیا کروں آپ نے فرمایا اسے نہر کر دینا پھر اس کے گلے میں ڈالے گئے دونوں جوتے اس کے خون سے رنگ دینا پھر انہیں بطور نشانی اس کے پہلو پر رکھ دینا اور احرام کی حالت میں تم اور تمہارے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سولہ